حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ مہاجر اور انصار آپ کے قریب اگلی صفوں میں کھڑے ہوں تاکہ آپ سے نماز کے مسائل عملی طور پر سیکھ سکیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 977